السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي رسول رسوله کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر ایٹ ٹو ایٹ پہلے ایک نصیحت سنیے جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہے اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں اس کے لیے اپنی نسلوں کو خراب ہونے سے بچائیے اور اس میں بہترین کردار اولاد میں دینداری آنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ وہ ماں باپ ہیں اور دینی مجلسیں ہیں اب حدیث سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم اور آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو پھر اسے حق ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یہ روایت ابو نعیم نے نقل کی ہے اہلیہ میں دوسری روایت سنیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی یہ حدیث ترمیزی میں ہے لیکن ایک بات کا خاص دھیان ایک بات کی طرف خاص متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن احادیث میں کسی خاص عمل پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے اور اس کا سلا جنت ہے اور اس کا کرنے والا جنتی ہے لیکن اگر بل فرض وہ عقیدہ یا عمل کی کسی ایسی گندگی میں ملوث ہو جس کی لازمی سزا دوزخ کا عذاب ہو تو اللہ تعالی کے قانون کے مطابق اس کا اثر بھی ظاہر ہو کے رہے گا اسی روشنی میں ام سلمہ کی اس حدیث کا مطلب سمجھنا چاہیے ایک عورت شوہر کی خدمت تو کر رہی ہے شوہر راضی بھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی ایک عورت جو ہے شوہر کو بہت خوش رکھ رہی ہے شوہر بہت راضی ہے ماشاء اللہ روزہ نہیں رکھتی تو سیدھی جنت میں نہیں جائے گی یہ ذہن میں رکھنا جنت اتنی سستی نہیں ہے ہاں کہ اللہ کے احکامات تو پورا کرنا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کر کے شوہر کو راضی رکھے یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ بھی نہیں رکھتی زکات بھی نہیں دیتی حج بھی نہیں کرتی بس خالی جو ہے شوہر سے محبت ہی کرتی ہے مثال کے طریقے پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے یہ تو ہے صحیح حدیث ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دو تو سب کا ثواب ملے گا میں اپنے بیانوں میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے لقمہ ہی دیتے رہو کہ نماز کی بھی فرصت نہیں کبھی لقمہ دے رہی تھی سب کا ثواب لے رہی تھی کبھی آپ میاں کہ میں میری بیوی کو میں لقمہ دے رہا تھا سب کا ثواب لے رہا تھا ملے گا لیکن نماز میں پڑھو گے تو وہ گناہ بھی ہوگا اس کا خاص خیال رکھنا اس کے لیے جن حدیثوں میں جنت کے وعدے ہیں وہ عمل کے ساتھ ہے بے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہوگا بے شک ہوگا لیکن اگر نماز نہیں پڑھی اللہ کے حکامات پورے نہیں کیے تو اس آدمی کو جہنم میں جا کر سزا بھگتنی پڑے گی یہ ان حدیثوں کا مطلب ہوتا ہے جنت اتنی سستی نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے دوسری بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر واجب طور پر اپنی بیوی سے ناراض ہو تو اللہ کے نزدیک بیوی بے قصور ہوگی اور ناراضی کی ذمہ داری خود شوہر پر ہوگی اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں خوب محبت دے آزید کے ساتھ اب آج کا آپ کا عمل یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس لو آپ لوگ اللہ کو بھی ہنسی آ جائے گی انشاءاللہ اور اگر کسی کی بیوی نہیں ہے کسی کا شوہر نہیں ہے تو جو ہے مسلمان سہیلی کی طرف دیکھ کے ہنس لو کوئی دوست کی طرف دیکھ کے ہنس لو مسلمان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں تو بھی اللہ کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدی آداد خلقی ہی و ربا نفسی ہی و زینت عرشی ہی و مداد کلماتی آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین